وہ جلبی سلیہ محمد والا آل محمد کما سلائی تالا اب راہ آل براہ کالا محمد والا آل محمد إبراهيم را آل إبراهيم إنك حميد کہ انتہائی قابل صد احترام علماء کرام بزرگان محترم سی قدر نوجوان دوستو عزیز طلبہ بھائیوں میرے مخدوم مکرم اور میرے لیے انتہائی محترم الاخ المکرم حضرت مولانا عبد الکریم صاحب زیدہ مجدو انہوں نے میرے پچھلے سفر کا حال تو آپ احباب کے سامنے پیش کیا اگلے سفر کا حال میں سنا دیتا ہوں کہ میں نے صبح لاڑکانہ جا کر جلسے میں شرکت کرنی ہے اب آپ اندازہ لگائیں یہاں تو میں تعمیل حکم کے سلسلہ میں حاضر ہوں اور الحمدللہ حضرت بندیالوی صاحب کا مرکز تحدیث بن نعمت کے طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں میں نہیں اشاعت و توحید و سنہ کے ہمارے جتنے بھی خطبہ ہیں اشاعت و توحید و سنہ کے تمام خطبہ کے اجتماعات یہ کوئی محرم یا ربیع الاول کے مہینوں کے محتاج نہیں ہوتے بلکہ اشاعت توحید و سننا کے پروگرام بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ ہماری جماعت کے جتنے بھی مبلغین ہیں سارا سال یہ سلسلہ جاری رہتا ہے کیف میں ایک نالائق اور معمولی طالب العلم ہوں اور پھر جہاں عزیز طلبہ موجود ہوں وہاں تو بیان کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے ڈر ڈر کر کچھ کہنا پڑے گا ایک پتے اور پتھر کی آپس میں دوستی تھی کسی نے ان سے پوچھا کہ تمہاری دوستی میں کچھ مناسبت معلوم نہیں ہوتی کہاں پتہ کہاں پتھر پتے نے کہا اگر تیز ہوا چل پڑے تو پتھر میرے اوپر آ جاتا ہے سہارا بن جاتا ہے میں اڑنے سے بچ جاتا ہوں جو مٹی کا ڈھیلا تھا پتھر کہہ رہا ہوں آپ کے سمجھانے کے لیے اس نے کہا کہ اگر بارش آنے لگے تو یہ پتا میرے اوپر آڑ بن جاتا ہے میں بارش کے قطروں سے بچ جایا کرتا ہوں یہ کہنے لگا اگر ہوا بھی آ جائے اور بارش دونوں کٹھی آ جائیں انہوں نے کہا تو طالب العلم ہوگا تو جو استال اور سوال اور اعتراض کر تو طالب العلم ہوگا بڑی بڑی مشکل بات ہے حضرات اکابرین تشریف فرما آج کی اس عظیم و کانفرنس میں اپنی کم علمی کا اعتراف اور کم مائگی کا احساس رکھتے ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے تین عنوانات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا مما توفی کی اللہ علیہ توکل تو وہ انیب سب سے پہلے میں آپ کے سامنے جو عنوان پیش کرنا چاہتا ہوں اس کا خلاصہ ہے القاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمبر دو قرآن مجید میں سے آداب محمد صلی اللہ علیہ وسلم القاب اور آداب کے بعد تیسرا عنوان خطاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سہارا لوں گا یا اللہ کریم کے قرآن کا یا آمنا فلال کے سچے فرمان کا صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے قصے جھوٹے خواب جھوٹی کہانیاں موسو روایات کے ذریعے بیانات کو سجانا یہ اشاعت تو و سننا کا طریقہ نہیں ہے ہوگا جن کا ہوگا نہ ہمارے اسلاف کی یہ روایات رہی ہیں اور نہ آج جو ہمارے اشاعت توحید و سننا سے نسبت رکھنے والے احباب خطبہ مبلغین یا سامعین ہیں ان کے ذہن کے اندر یہ بات ہو کہ شاید کسی من گھڑت قصے کے ذریعے ہے جھوٹے روایت کے ذریعے ہے کہانیوں کے ذریعے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اجاگر کیا جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یا اللہ کا قرآن آئے گا یا آمنا کلال کا فرمان آئے گا لیکن آپ احباب کی بیداری چاہیے جاگنے والے احباب کے نعروں کا جواب یوں نہیں ہوا کرتا حضرت کے حکم کی تعمیر تو تب ہوگی حضرت مولانا تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خطیب کے بیان وائس کے بیان مقرر کے بیان کا ایک نمونہ یہ ہے جس طرح ایک والدہ اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہو پلائے پلائی مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جتنے تک بچہ نہ روئے تو والدہ دودھ نہیں دیا کرتی فرماتے ہیں یہی مثال ہوتی ہے خطیب اور سامعین کی اگر سامعین کے اندر لگن تڑب جذبہ ہوگا تو رب العالمین بیان کرنے والے کے ذہن میں بھی مضامین ڈالے گا اب آپ احباب کیا کرتے ہیں میں بسم اللہ کرنے لگا ہوں پہلا پہلا عنوان القاب محمد محبت سے کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہمارے توحیدی اباب محبت سے درو شریف پڑھیں گے میں خلوص سے دل سے دعا کر رہا ہوں اللہ جو محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں انہیں قیامت کے میدان میں اللہ کے محبوب کے ہاتھ سے حوصے کوثر کا جام عطا فرما پہلا پہلا عنوان القاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن یہ میرے سامنے انتیسواں بارہ سورت کا نام سورت المزمل ابتدائی آیات میرے سامنے القاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا مزمل کمبل اوڑھنے والے محبوب چادر اوڑھنے والے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ دل دماغ حاضر رکھنا اگر کوئی والد اپنے بیٹے کو نام لے کر بلائے کوئی بید بھی اور توہین نہیں ہوتی اگر کوئی استاذ اپنے شاگردوں کو نام لے کر بلائے کوئی بید بھی اور توہین نہیں ہوتی اگر کوئی پیر و مرشد اپنے مریدوں کو نام لے کر بلائے کوئی بید بھی اور توہین نہیں ہوتی بڑا چھوٹے کو نام لے کر ملائے ہیں کوئی گستاخی نہیں ہوتی بڑا جو ہوا اور اس کے بالکل اپوزٹ اس کے بالکل مخالف اور الٹ اگر شاگرد استاذ کو نام لے کر بلائے ہیں اسے بے ادبی سمجھا جاتا ہے ہمارے ماحول کے اندر اگر بیٹا والد کو نام لے کر بلائے ہیں اسے گستاخی سمجھا جاتا ہے اگر کوئی مرید مرشد کو نام لے کر بلائے اسے بھی توہین سمجھا جاتا ہے چھوٹا بڑے کو نام لے کر آواز دے بےدبی ادبی سمجھی جاتی ہے سرگوتا کے بھائیوں خلاصہ کیا نکلا بڑا نام لے کر بلائے کوئی نہیں ہوتی اور چھوٹا نام لے کر بلائے تو غصہ ہی ہوتی ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے سب سے بڑا ہے یہ میرے سامنے رب العالمین کی لارب کتاب اللہ تیرے سمجھانے کی انداز میں قربان جاؤں سورت کا نام سورت منی اسرائیل پندرہ پارا میرے سامنے آیت نمبر ایک سو گیارہ فرمایا وکل الحمد للہ لم يتخذ ولدا یو يكن له شريك في الملك ونم يكن له ولي من رو تک تكبيرا اللہ کریم کا قرآن میرے سامنے ہے اعلان فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ جو تعریفیں اللہ کے مناسب ہیں وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہیں اور کسی کے لیے نہیں ہیں حاجت روا ہونے والی تعریف للہ مشکل کشا ہونے والی تعریف للہ داتر عالم الغیب ہونے والی تعریف للہ صرف اللہ ہی کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے ہوا خلاصا اللہ سی تخل والا اس اللہ نے کوئی نیب نہیں بنایا اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے ہیں اللہ کا نام محبت سرگودا کے بھائیوں لینا تمام قسم کے اختیارات کا مالک صرف کون ہے اللہ القاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ خیال ذرا قرآن پاک انداز پر فرمایا والم یا کل شریک الفل ملک اللہ کی بادشاہی میں بھی کوئی شریک نہیں ہے اللہ کمزوری سے بھی پاک ہے اسے کسی معامل اور ہیلپر کی ضرورت بھی نہیں ہے فرمایا وہ وقت تک بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کی بڑائی بیان کر سرگوتا کی ابا محبت سے اللہ کا نام اونچا لینا سب سے بڑا کون ہے اللہ سے کوئی بھی بڑا نہیں اللہ اللہ اور پانچ وقت صدا رہی اللہ کریم کے گھر میں سے ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والوں کوئی کہتے میں محلے کا بڑا کوئی کہتے میں شہر کا بڑا کوئی کہتے میں علاقے کا بڑا پانچ وقت صدا رہی ہے اللہ اکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والوں اب وہ بڑا تمہیں بلا رہا ہے جس بڑے اللہ سے اور کوئی بڑا نہیں اللہ سب سے بڑا اور بڑا نام لے کر بلائے کوئی بے ادبی نہیں ہوتی میرے بھائیوں نے دل کی تختیوں میں میرا جملہ لکھنا ہے بڑا نام لے کر چھوٹے کو آواز دی ہے کوئی گساخی اور تو نہیں ہوتی اشارہ سنتے جائیے بڑی نشان ہے قرآن یہ میرے سامنے سولہواں پارا سورت کا نام سورت توحا آیت نمبر سترہ میرے سامنے ہے فرمایا وما تل کا بے کا یا موسا اللہ نے حضرت موسا علیہ السلام کو نام دے کر آواز دی آپ کے دائیں ہاتھ کے اندر کیا چیز ہے یا موسا نام لے کر اللہ کریم نے بلایا کوئی بےدبی نہیں ہے کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے یہ میرے سامنے پہلا پارا سورت کا نام سورت البکرا اللہ کریم نے فرمایا آیت نمبر پینتیس کے اندر بک یا آدم اسکون انت سو جو کل جن اللہ کریم نے فرمایا اے آدم آپ بھی جنت میں رہے آپ کی بیوی بھی جنت میں رہے حضرت آدم کو نام لے کر بلایا کوئی بھی اور توہین نہیں ہے کیوں اللہ سب سے بڑا ہے بڑا نام لے کر بلائے کوئی بید بھی نہیں ہوتی آ جائیے القاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا سرگودا کے حباب اگر اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر بلاتا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر بلاتا کوئی بھی نہیں تھی کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے اگر اللہ یا محمد کہہ کر بلا تھا کوئی بے بھی نہیں تھی سب سے بڑا جو ہوا پر قرآن قربان جاؤں کیسے رب العالمین کے کرام نے مسئلہ سمجھایا سرگودا کے بھائیوں دل کی تختیوں پہ جملہ نقش کرنا فرمایا یا مسمل القاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم نے سب سے بڑا ہونے کے باوجود اپنے محبوب کو نام لے کر نہیں بلایا اشارہ کر دیا جب میں سب سے بڑا ہو کر اپنے محبوب کو نام لے کر نہیں بلا رہا تم کون ہوتے ہو چھوٹے ہو کہ یا محمد کہنے والے یہ موقع تو ابھی بعد میں آئے گا میں میں معذرت خواہ ہوں میں ناروں کا شوقین نہیں ہوں ناراضگی معاف میں معافی مانگتا ہوں آپ جو میں بات پوچھنا چاہوں محبت سے جواب دیں اللہ اللہ پھر جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں پھر دوہرانے لگ رہا ہوں احباب میں اللہ سب سے بڑا ہو کر اپنے محبوب کو نام لے کر نہیں بلا رہا اگر اللہ نام لے کر بلاتا کوئی حرج نہیں تھا سب سے بڑا جو ہوا مسئلہ سمجھایا سب سے بڑا ہو کر نام لے کر نہیں بلا رہا بلکہ لقب کے ساتھ بلا رہا ہوں تم کون ہوتے ہو چھوٹے ہو گیا محمد کہنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر بلانا چھوٹا نام لے کر بلائے تو یہ بے ادبی ہے یا محمد کہنا تو ہی نے گساخی ہے بے ادبی میں الزام ان کو دیتا تھا قصور اپنا نکل آیا اللہ راضی انہیں تکڑے تھی اور مسئلہ سارا سچ ہے یا محمد کہنا بے ادبی ہے یا محمد کہنا یہ میرے سامنے اٹھارہواں بارہ رب العالمین کا قرآن سورت کا نام سورت ال حضرت بندیالوی صاحب مجھے فرمانے لگے سمجھ نہیں آتی تو ایسے جب کھولتا ہے قرآن تو وہی جگہ نکل آتی ہے اب کھولی وہی جگہ نکل آئی اللہ کی شان ہے میں نے پہلے کھولا ہوا تو نہیں تھا اللہ کی مہربانی ہے بیان میں فرمانے لگے میں نے کہا اللہ کی مہربانی ہے یہ میرے سامنے سورت النور اٹھارواں بارہ آیت نمبر تیرہ سا فرمایا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواسا خبردار خبردار جس طرح ایک دو نام لے کر بلاتے ہو میرے محبوب کو نام لے کر آواز نہیں دینا میں اللہ کریم جب سب سے بڑا ہو کر لقب کے ساتھ بلا رہا ہوں تم کون ہوتے ہو چھوٹے ہو گیا محمد کہنے والے ہیں فرمایا یا المزمل القاب محمد صلی اللہ آمنا کے لال نے چادر اڑی جملہ دھیان سے اب آپ سنیے گا آمنا کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اڑی اللہ کریم کو یہ انداز اتنا پسند آیا رب العالمین نے چادر کی نسبت آمنا کے لال کی طرف کر دی چادر اوڑھنے والے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو گئی اس چادر کا ذکر بھی قرآن میں محفوظ ہو گیا خوب نام محمد صلی اللہ وسلم بو تو ہونی چاہیے صلی اللہ ہو نام محمد ہے مومنو جس میں لکتا بھی رب کو گوارا نہیں جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں ظلم پہ ظلم سہ کے یہ بولے بلال ظالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں نسبت نسبت اور بھی مقام آ رہا ہے سبحان اللہ کہنے کا اب بھی سبحان اللہ کہنے کے لیے احباب تیار رہنا نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چادر کی نسبت نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے جس کو نسبت نہیں اس کی بخش نہیں خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں القاب محمد صلی اللہ اور قرآن پاک کا اشارہ نسبت ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمایا یا ربا کا فکبر یہ بھی میرے سامنے انتیسواں بارہ سورت کا نام سورت المدیر کمبل اوڑھنے والے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑھنے والی ادا اتنی اللہ کریم کو پسند آئی رب العالمین نے قرآن میں اس کا تذکرہ کر دیا قرآن پاک کی ہمیشہ ہمیشہ تلاوت ہوتی رہے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمبڑ اوڑھنے کا ذکر بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہے گا القاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اشارہ کر رہا ہوں خیال فرمایا یا بل کا آیت نمبر ستاسٹھ میرے سامنے سورت چھٹا بارہ یہاں بھی نام لے کر نہیں بلایا فرمایا یا اے رسالت کا تاج سر پہ رکھنے والے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر نہیں بلایا لقب کے ساتھ بلایا القاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم طلبا بھائی بیدار رہے یا رسول ایک تو اشارہ یہ کر دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کہہ رہے تھے حسین احباب کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کہہ رہے تھے اللہ کیا کہہ رہے تھے آیت نمبر تر آیت نمبر ترتالیس میرے سامنے سورت پر لستا مرسلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھانے والے آمنا کے لال کو پتھروں کا نشانہ بنانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تین سال تک معاشی بائی کاٹ کرنے والے کہہ رہے ہیں لستا مرسلا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں نہیں ہیں ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اللہ فرماتے یا ایو ہر رسول آپ کو یہ رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہے نہیں مانتے تو نہ مانے میں اللہ جو گواہی دے رہا ہوں یا یو ہر رسول دوسرا اشارہ کر دیا یا ہر رسول اب آپ خیال سادے الفاظ علمی بات نا یا یوہر رسول اے میرے بھیجے ہوئے کیا عرض کیا یا یوہر رسول اے میرے بھیجے ہوئے کیا مطلب تو تمہیں مبارک ہو ایک ایک انداز سے اللہ کریم کی توحید کا مسئلہ ظاہر ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بھیجے ہوئے اللہ کے بھیجے ہوئے اللہ بھیجنے والا آمنا کلال صلی اللہ علیہ وسلم آنے والا اور جو رسول ہو وہ اللہ کا پپد ہوا کرتا ہے رسالت کا تاج اس کے سر پہ اللہ کریم سجائے اللہ کریم کے حکام کا پابند ہوا کرتا ہے وہی کا پابند ہوا کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول والے لقب کے ساتھ بلا کر اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا او کائنات والو میرا محبوب میں اللہ کا پابند ہے اور جو پابند ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا اللہ اللہ کیا کیا باب نے انداز سنا تا جاؤں اشارہ یا یا محمد کہنا ہے انہیں بھابیاں سردیاں رہنا ہے وہابی کا لفظ ہے آپ بھی ڈر جاتے ہیں یہ کیا کہا واہ بھائی واہ اللہ وہاب اللہ بیدار ہو کر اللہ ربنا لا اللہ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة کرن تر الوهاب یہ میرے سامنے سورت تعلیم آیت نمبر ہر تیسرا مارا ایماندار نیک بندے کیوں دعا مانگا کرتے ہیں اے ہمارے پالن ہار داتا ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا ہمیں اپنے دربار میں سے خاص رحمت عطا فرما اللہ تو کون ہے کا کام وہ اللہ خالی جھولیاں بھرنے والا تو ہے پروردگار خزانے عطا کرنے والا تو ہے اللہ کریم گود ہری کرنے والا تو ہے پروردگار کھوٹی قسمت کو کھڑا کرنے والا تو ہے اتنا کام تل وہاب اللہ کا نام محبت سے لینا وہاب کون ہے جی جی کون ہے اور حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ جھوم کے فرمایا کرتے تھے پنجابی پنجاب والا پشاور خردیاں رہنا ہے کیوں گستاخی تم کرو بے ادبی تم کرو اور چلے ہم آئے اقبال نے آئے سے کئی سال پہلے کہا تھا ہاں، کسے خبر تھی کہ لے کے چراغ مستفی ہائے کسے خبر تھی کہ لے کے چراغ مستفی جہاں میں آگ الب محمد صلی اللہ خلاصہ آپ کو سنا دیا آپ دوسرے عنوان کی طرف سفر شروع کرنے لگا ہوں آداب محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قرآن پاک انداز فرمایا یا لا ترفعوا فوق صوت راتر ولا فو له بالقول تج ہرو لو بلک بتا مال وانتم لا لات قرآن سامنے آداب محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے کرام کی جماعت حاضر ہے سرگودا کے بھائیوں اور یوں منظر معلوم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت میں تشریف فرما جیسے ستاروں کی جھرمٹ میں چودھری کا چاند چمک رہا ہو میں نے آپ کو چودھری کا چاند کہا حق پھر بھی ادا نہیں ہوا میرا عقیدہ میری جماعت سننا کا عقیدہ میرے اکابرین کا عقیدہ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجبیری رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ شیخ المشائب حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ میرے پیرو مرشد سید نیت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ شیخ التفسیر مولانا محمد علی رحمت اللہ علیہ کا قیدا تھا سند المحدثین قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ کا قیدا میری پوری جماعت کے اکابرین سازہ کا قیدا آمنا کلال کو چاند کا چودوی کا کہا جائے حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا میری جماعت و و سننا کا قیدا کہ چاند سے تشبی دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے چاند سے دینا دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے اس کے منہ پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے آداب محمد صلی اللہ صدیق اکبر آپ کی کیا رائے ہے حکم جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو میرے سامنے قبیلہ آیا ہوا ہے بنو تمیم اس کا میر کس کو بنانا چاہیے حضرت میری رائے یہ ہے حضرت اکر ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ امیر ہونے چاہیے ٹھیک ہے آپ رائے دیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے رائے پوچھی جا رہی ہے آپ کا کیا خیال ہے حضرت کا رضی اللہ تعالیٰ ان کے امیر ہونے چاہیے ہیں سرگوتا کے بھائی دل دماغ حاضر رکھنا میرا قیدا میری جماعت و توحید و سننا کا ساری کائنات کی عقل مند اکٹھے کرو آمنا کے لال کی عقل مندی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اس کے باوجود آپ صحابہ سے مشورہ لے رہے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے سڈے نال سیاح تو ہے کوئی نہ اصل مجورہ لگے اور رب العالمین فرماتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے سامنے سورت عالمان چوتھا بارہ رب العالمین کا قرآن کھلا ہوا ہے اللہ اللہ سورت عالمان کا انداز مالک کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا پاپوان شاور فائضا سم اللہ میرے محبوب اگر آپ کے رسا کاروں سے کمی بیشی ہو جائے انہیں معاف کر دیا کیجیے ان کے لیے اللہ کریم سے بھی بخش مانگا کیجیے اللہ میں نے تو معاف کر دیا ہے تو بھی اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما دے اور ان کی دل جوئی کیسے ہوگی میرے حبیب شابر ہم فل امر خاص خاص کاموں کے اندر ان سے مشورہ بھی کر لیا کر میرے حبیب صلی اللہ اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کا سب سے بڑا کلمند انسان آمنا کلال صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آپ کو بھی اللہ صحابہ سے مشورے کا حکم دے رہا ہے ہم کون ہوتے ہیں آپ کی رائے جی یہ ہے آپ کی رائے یہ ہے نہیں حضرت حضرت فاروق اعظم رسی اللہ تعالیٰ نے جو بندہ منتخب کیا جی نہیں وہ عمارت کے لائق نہیں ہے جو بندہ میں نے نامزد کیا ہے یہ مقرر ہونا چاہیے نہیں جی نہیں حضرت عمر کہتے ہیں جو میں نے بندہ پیش کیا ہے یہ بندہ ٹھیک ہے دونوں کی آوازیں اونچی ہونے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رحمت عالم کے دل پہ بوجھ آیا میری مجلس میں آواز اونچی کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ بوجھ آیا آپ تو خاموش ہو گئے پر اللہ چپ نہ رہا آیت قرآن پاک نازل ہو گئی آداب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا ایوہ الذین عمنو لا تر پوسا گم پو گا سو دن بے ملا تج ہرو لہو بالکلی تجار باز گم لاسین انتہ بتا مان گم تم لات شروع زین حاضر خاص طور پر میرے طلبہ بھائی ایمان والوں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہیں کرنا زین حاضر حضرت میرے لیے بڑے محترم میں بھائی بھی ہیں مجھ سے بڑے بھی ہیں ہر لحاظ سے ذمہ دار علماء کرام کی موجودگی میں ہیں ذمہ دار سٹیج پر ذمہ دار جماعت کا فرد ہونے کی حیثیت سے بات کرنے لگا ہوں اب آپ ذرا بیدار رہنا اللہ فرما دے لاؤں اسواتا سو دن لگی میرے محبوب کی آواز سے تمہاری آوازیں اونچی نہ ہونے پائے دوست جاگ رہے ہیں توجہ بس بس بس بس مہربانی زین حاضر اللہ کے لیے ذرا میری تسلی کرا دیجیے آپ کی بڑی مہربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے ایماندار اپنی آوازوں کو اونچا اونچا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا غیر مقصوب علیہ صاحب کرام پیچھے اونچی آمین کیسے کہہ سکتے تھے آمنا کے لال کی آواز سے اونچی آوازیں ہونے کا خطرہ تھا کس خیال میں بیٹھے ہو قرآن ہے قرآن پتہ نہیں دوستوں نے میری بات پر غور بھی کیا کہ نہیں آمین بل جار والا مسئلہ حل ہوا کہ نہ ہوا غیر لوگوں نے ہماری خاموشی کو ہماری بزدلی سمجھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس دلائل نہیں ہے ہاں ابتدا احناف کے دلائل کی اللہ کے قرآن سے ہوتی ہے لا ترفعوا اصواتكم فوق کا النبي نبی آمین بل کیا آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا غیر علیہم اگر پیچھے صحابہ کرام اونچی آواز سے امین کہا کرتے تھے مسجد گونجایا کرتی تھی پھر لا طرف سوا تک گم کہاں جائے گا یہی کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا آمین بس یہی کو یہ جی امین مل جائے آمین بے صرف انسان نے خود سنا بہت ایسا آمین مل جا آمین بس اور یہ نبی علیہ السلام کی آواز سے اونچی آواز صحابہ کر سکتے تھے یہ انسان صحابہ پر تو لگا تو تو لگا رب کعبہ کی قسم صحابہ کرام کا دامن صاحب ہے آپ کی آواز سے صحابہ اونچی آواز کر سکتے لاتر سمجھے ہو کہ نہیں اللہ راضی نے آکل نو ایک نکتا کافی تے لوڑ نہیں دفتر دی آکل نو ایک نکتا کافی تے لوڑ نہیں دفتر دی بے اکلا تے اثر نہ کر دی پندن بھی سرور دی سنانے آیا ہوں منوانے نہیں آیا مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے پھر کم ہے میرے اللہ دا لاوے یا نہ لاوے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہیں کرنا اور نمبر دو ولا تجہر بالکل تجہر باس کم انتہ بتا مالو کم تم لا تشرو جہاں میرا محبوب تشریف فرما ہو میرے محبوب کی موجودگی میں آپس میں بھی اونچا نہیں بولنا میں سرگودا کے بھائیوں کی بیداری چاہتا ہوں میرے محبوب کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہیں کرنا اور نمبر دو جہاں میرا محبوب موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں بھی اونچا نہیں بولنا اللہ خطرہ کیا ہے فرمایا انتہا بتا مالو کم تم لات شروع میرے بھائی جاگ رہے ہو تو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں ذرا قرآن پاک کی تعید تو کر دیجئے تاکہ میرا سوال آپ کا جواب فرشتے نوٹ کر لیں اور قیامت کے میدان میں بخش کا ذریعہ بن جائے ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہیں کرنا اور نمبر دو انداز آپ کی موجودگی میں آپس میں بھی اونچا نہیں بولنا اللہ خطرہ کیا ہے انتہ پکام کم سارے نیک عمل بنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سات کے دروازے پہ تشریف لے گئے السلام علیکم یا سعد حضرت سعد نے اندر سے جواب دیا وعلیکم السلام ایسا ایسا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا سلام علیکم یا سعد پھر حضرت سعد نے ایسا جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنا تیسری بار آپ نے فرمایا سلام والی حضرت سعد نے ایسا ایسا جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنا آمنا کے لال واپس چل پڑے حضرت گھر میں نہیں ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ دروازے کے سوراخ میں سے دیکھ رہا ہے رحمت کائنات واپس چلے جا رہے ہیں پاپ کے سامنے آ گئی اللہ کے محبوب میں تو گھر میں موجود ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد میں نے تین بار سلام کیا تو گھر میں تھا کہ نہیں تھا گھر میں موجود تھا جواب کیوں نہیں دیا اللہ کے محبوب میں نے جواب دیا ہے آپ نے جواب نہیں دیا نہیں جی دیا ہے جواب میں نے تینوں مرتبہ دیا ہے لیکن لم کا میں نے آپ کو سنایا نہیں ہے ایسا ایسا میں سلام کا جواب دیتا رہا اگر پہلی مرتبہ زور سے میں سلام کا جواب دے دیتا آپ نے اگلے دو دفعہ تو مجھ پر سلام نہیں کرنا تھا میں نے ایسا ایسا سلام کا جواب دیا ہے اب آپ خیال قرآن و سنت کے حقائق اور دلائل اگر ایسا سلام کیا جائے ایسا جواب دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سننا نہیں ہے اب آپ آپ خیال صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دنیا بھی مان کر ان کانوں کے ساتھ سننے والا مان کر ان آنکھوں کے ساتھ دیکھنے والا مان کر جو مدینہ طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور پہ کھڑا ہوا ہے اگر ایسا سلام کرے گا آپ نے سننا نہیں ہے اگر اونچا کرے گا تو عمل برباد ان کے کر سو ایسا سلام کرے سننا نہیں اونچا بولے انتہ بتا مالو کم الجھائے پاؤں یار کا میں کسی کی کردار کچھ تو نہیں کر رہا ہے کر سو ایسا سلام کرے سننا نہیں اونچا بولے انتہ بتا مالکم الجھائے پاؤں یار کا میں کسی کی کردار کشی تو نہیں کر رہا نہ نہیں یہ ہمارا مزاج ہی نہیں ہے ہمارا مشن ہی نہیں ہے کسی کی ذات یات پر تنقید ہماری جماعت کا یہ مشن ہی نہیں ہے لیکن مجھے اپنا مسئلہ بیان کرنے کا تو حق ہے اپنی جماعت کا مشن بیان کرنے کا تو حق ہے ایسا سلام کرے سننا نہیں ہے اونچا بولے ام انتہب بتا مالو کم الجھائے پاؤں یار کا سلف دراز میں الجھائے پاؤں یار کا سلف دراز میں لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا لا تر تو وہی شاد توحید والا قیدا رکھنا پڑے گا نا کہ جو بندہ وہاں جا کر درود پڑے درود عبادت ہے عبادت کس کو سنانی ہے اللہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق حضرت فاروق اعظم رضی اللہ نما ان کی آوازیں اونچی ہو گئی رب العالمین نے آیت مبارکہ نازل فرما دی آداب محمد صلی اللہ اس آیات مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم اتنی ایسا بات کیا کرتے تھے آپ کو پوچھنا پڑتا تھا ذرا اونچا بولو کیا کہہ رہے ہو حضرت ڈرتے ہیں ایسا نہ ہو کے عمل سائے ہو جائیں حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ آ رہے ہیں اب آپ خیال حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ نو یہ رونے والا کون ہے رک گئے بھائی جان آپ کیوں رو رہے ہیں حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ رو رہا ہے کیا بات ہے حضرت نے روتے روتے کہا میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہونے سے محروم ہو گیا میری آواز اونچی ہے ایسا نہ ہو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر میں گفتگو کروں آواز اونچی ہے میرے سارے عمل برباد نہ ہو جائیں بڑا پریشان ہوں حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ نے حالت اظہار دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر حالت بیان کی آپ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم بھی پوچھ رہے تھے اے نا ثابت ثابت کہاں گیا نظر نہیں آ رہا کیا بات ہے حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں سرگودا کی ہوا بیدار رہنا دل دماغ حاضر رکھنا آمنا کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کر رہے ہیں ثابت نظر نہیں آ رہا کئی دن ہو گئے ہماری مجلس میں نہیں آیا احباب اللہ کا نام محبت سے لینا جو عالم الغیب ہو وہ تحقیق کے نہیں کیا کرتا عالم الغیب صرف کون ہے یہ میرے سامنے بیسواں بارہ ایمان کی تازگی کے لیے حوالہ سنتے جائیے یا یادانی کے طور پہ سنانے لگا ہوں سورت کا نام سورت النمل میرے سامنے بیسواں بارہ اور آیت کا نمبر ہے پینسٹھ فرمایا یا لمو من پی سماواتی ولسل قیبا اللہ اللہ کو ماننے والے اونچا بولیں گے آسمانوں کا غیر جاننے والا کون ہے زمین کا غیر جاننے والا کون ہے فرمایا میں آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جانتی زمین والے بھی غیب نہیں جانتے اگر عالم الغیب ہے تو اللہ عالم الغیب صرف کون ہے میں تو سن نوے میں یہاں پڑھتا رہا ہوں یہاں میرا ڈیرا ہوا کرتا تھا حضرت مانا ولی اللہ سے مرحوم زندہ ہوتے تھے ہمارے ناظم تھے تو ذہن میں نام بھی نہیں رہا باغ کمپنی باغ ہاں یاد آیا اچھا عالم الغیب صرف کون ہے پھر کمپنی باغ کے آگے بیٹھے ہوئے جو فٹ پاتھ پر نجومی بیٹھے ہیں ملک صاحب ان کو ہاتھ کیوں دکھا رہا ہے ملک صاحب یہ جو لکیر ہے نا یہ جیا تیری تین شادیاں ہوں گی اچھا یہ ہاتھ دیکھ ارے صاحب یہ جو لکیر جا رہی ہے جیا تیرے پانچ بیٹے ہوں گے اس لے پانچ سو روپیہ ہائے ہائے یہ نہیں سوچا جو خود فٹ پاتھ کے باہر فٹ پاتھ کی عمر کمپنی باغ کے باہر کڑکتی دھوپ میں دھکے کھا رہا ہے گرد و غبار کے ساتھ جس کا وجود بھرا ہوا ہے اتنی سخت گرمی کے موسم میں اتنی حالات اثار کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے سرگودی والوں احباب دل دماغ حاضر جس بیچارے کو اپنی قسمت کا پتہ نہیں ہے ہماری قسمت کیا بتائے گا عالم الغیر سے کون ہے آگے فرمایا مشورہ اور لوگ جن کو بلا رہے ہیں سمجھ کر مجھے سریکی سے منع کیا گیا ہے پنجابی سے بھی لیکن ایک جملہ سنانے کی اجازت ہے نا جن کو پکارا جا رہا ہے سریکی کے علاقے والوں نے کہا بابا عبداللہ دے پتر ٹھلا کمزوری نہ ہوئے ٹھیک مظفر گڑھ میں ہم پہنچے ہیں شاہ جمال کے دربار پہ نعرہ لگ رہا تھا باپ میں قرآن ہاتھ میں حقائق سنا رہا ہوں بابا شاہ جمال پوتر لال میں ہی کال ہوئے اللہ کریم فرما دے مما یشورونا ایانا یباسون لوگ جن کو عالم الغیر سمجھ کر بلا رہے ہیں انہیں تو اپنا پتہ بھی نہیں ہے ہمیں زندہ کر کے کب قبروں سے اٹھایا جائے گا عالم الغیب صرف کون ہے ثابت کہاں ہے حضرت عاصم رضی اللہ تعالی حاضر ہو گئے حضرت آپ ثابت کا پوچھ رہے ہیں رضی اللہ جی میں اسے روتا دیکھ آیا ہوں راستے کے اندر کیوں کیوں رو رہا تھا خیر تو ہے جی آیت مبارکہ نافل ہوئی آداب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب کے سامنے اونچا نہیں بولنا عمل ورنہ نیک برباد ہو جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسم جاؤ حضرت ثابت کو بلا کے لے آؤ میری مجلس کے اندر حضرت آسم پہنچے حضرت ثابت نظر نہیں آ رہا آس پاس والوں سے پوچھا یہاں رونے والا ایک بندہ تھا کہاں گیا شاید گھر چلا گیا ہوگا وہاں پتہ کیجیے حضرت آسم پوچھے حضرت ثابت کی اہلیہ کہنے لگی وہ تو ساروں قطار اندر ہو رہا ہے اللہ لاسوں کی گھڑی لگی ہوئی ہے حضرت عاصم کہنے لگے گھر والی کو اے حضرت کی گھر والی حضرت ثابت کو پیغام دے دو آمنا کے لال تجھے بلا رہے ہیں حضرت ثابت رضی اللہ تعالی باہر آئے اب دونوں محب دونوں محب جا رہے ہیں آمنا لال صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پنجاب میں تو نعرہ لگ رہا ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہر ہر عاشق ہر ہر اسی پر غور کرنا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ اور میری جماعت و سننا کا گیلا کہ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے نبیوں نے تو ہی سکھلائی کر جسم پونا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے آ گئی سابت رضی اللہ تعالی کیوں پریشان ہو کی آواز اونچی ہے ایسا نہ ہو کہ میں بولوں آداب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ ہو جائے میرے نیک عمل برباد نہ ہو جائے آپ نے فرمایا سانپے تو پریشان نہ ہو یہ ان کے بارے میں ہے جو جان بوجھ کر آواز اونچی کرے تو پریشان اس لیے نہ ہو کہ تیری آواز اونچی بنانے والا اللہ آپ ہے قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة أو كما قال النبي صلى الله علیہ وسلم ثابت اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ تیری زندگی ایسے گزرے گی کہ سارے تیری تعریفیں کیا کریں گے تجھے شہادت کی موت نصیب ہوگی اور تو بہشتے برین میں داخل ہوگا ہو سکتا ہے کوئی دل کا مریض یہ کہنے لگ جائے روحانی مریض یہ کہنے لگ جائے آمنا کے لال آگے کی خبر کیسے دے رہے ہیں شہادت کی موت ملے گی بہشت برین میں داخلہ ملے گا قابل فخر زندگی گزارے گا آپ نے آگے کی خبر کیسے دے دی میں نے قرآن سے پوچھا تو قرآن میں سے جواب آیا اللہ فرماتے من میں عیسا ہوا ما صاحب کو میرا ماں میرے حکم سے بولتا ہے آداب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ کہنے لگا تھکے بیٹھے ہیں کہ پکے ڈھیلا ڈھیلا جواب ہے چس نہیں آئی جاگ بیٹھے ایک بندہ کہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کی جی دیر ہے بی بی ایشا سے میں نکاح کروں گا اللہ آپ کے دنیا سے جانے کی جی دیر ہے صدیقہ کائنات رضی اللہ تارانہ سے میں نکاح کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا مناسب بندہ یہ کہہ رہا ہے آمنا کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں غم آیا آپ اداس ہوئے محموم ہوئے پریشان ہوئے لیکن یہ جملہ مناسب کی زبان سے سننے کے بعد اللہ کے محبوب تو چپ کر گئے لیکن اللہ چپ نہ رہا آداب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم نے فرمایا ما کان لکم رسول اللہ ولا ان کے ازواجہو من بعده ابدا یہ میرے سامنے سورت الحضاب کھلی ہوئی ہے رب العالمین کی لارب کتاب اللہ کریم نے فرمایا خبردار خبردار ما کان لکم من توزو رسول اللہ ولان تن کے من بعد ہی آبادہ یہ کیا بےدبی والے جملے تم نے زبان سے نکالے ہیں خبردار خبردار ایسی کوئی بات نہیں کرنی ایسی کوئی کام نہیں کرنا ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی جس سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی لاہے گو اور خبردار خبردار میرے محبوب کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کی گھر والیوں سے نکاح کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے آداب محمد خیال کرنا حباب صلی اللہ علیہ وسلم جس عورت کے خامت بہت ہیں جملہ دھیان سے سنیے گا احتیاط سے عورت کے خامت بہت ہیں ایک خامت فوت ہو گیا عدت کے بعد دوسرے مرد سے شادی کر لی اللہ کی قدرت دوسرا بھی فوت ہو گیا عدت کے بعد تیسرے قامت سے شادی کر لی اب آپ خیال قیامت کے میدان میں یہ جو عورت ہے اللہ کریم اسے جنت میں آخری خامت کے ساتھ بھیجے گا جنت کس خامت کے ساتھ جائے گی اب آپ خیال آخری خامت کے ساتھ پہلے کے ساتھ نہ دوسرے کے ساتھ نہ آخری خامت کے ساتھ جائے گی جس کے ساتھ آخر میں نکاح ہوا تھا خیال رکھو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی بیویوں کے ساتھ دوسروں کو نکاح کرنے کی اجازت دے دی جائے اور قیامت کا میدان ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی بی بی ایشا رضی اللہ تعالی کسی اور مرد کے ساتھ جنت جا رہی ہو میں اللہ کریم کی غیرت برداشت نہیں کرتی آداب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ احباب خیال قرآن پاک کے بڑے انداز عرض کر دیا تیسرا عنوان بڑی بڑی مثالیں میں نے بس اشارہ کر دیا القاب محمد صلی اللہ نمبر دو آداب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نمبر تین خطاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بھرا پڑا ہے خطاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کے ساتھ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو کیسے کیسے خطاب فرمائے ایک انداز سنتے جائیے فرمایا لا تو ہر ایک بھی لسان کا نیتا جلبی ان قرآن پیسہ کرانا ہو فتب قرآن سم لینا بیان جبریل امین قرآن لے کر آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سرگودا کے بھائیو ظفر علی خان تڑپا دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ جبریل امین پڑھ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں آپ کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے اللہ اپنے محبوب کی پریشانی برداشت نہیں کرتا تھا فرمایا لا تو ہر میں ہی لسانہ کا اپنے محبوب کو اللہ کریم نے خطاب فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے ساتھ ساتھ نہ پڑھیے تاج اللہ بھی آپ جلدی کرنا چاہتے میرے حبیب نہیں نہیں آپ کی تکلیف میں اللہ برداشت نہیں کرنا چاہتا احباب خیال جبریل امین قرآن پڑھنے والا ہو آمنا کلال صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ ساتھ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اور ہمارا امام فاتحہ پڑھ رہا ہو تو ہمیں ساتھ ساتھ پڑھنے کی اجازت کیسے مل گئی یہ فلسفہ تو حل کرو نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے نہ کھل تیرا سر بستا نہ یوں رسوائیاں ہوتی لا تو ہر رگ مولوی جی یہ جو حدیث پاک بچایا ہے لا سلا اللہ بے فاتحہ دل کتاب فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی حضرت سفیان ابن نا اسی حدیث کے راوی ہیں ابو داود شریف کے اندر الفاظ ہیں حضرت سفیان ابن نا فرماتے ہیں لا سلا اللہ بے فاتح دل کتاب فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن کس کے لیے فرمایا لے میں یو سلی جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں زید کا کیا علاج زید کا کیا علاج ہے کوئی کہے مرغی کی ایک ٹانگ اس کا کیا علاج ہے لا تو ہر ایک بھی لسانہ کا اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ تھکے بیٹھے ہو کے پکے خطابات نال تک قرآن پاک معمور تے بھرے ہوئے ہیں لا تحرک مہی لسانہ کا رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ نے فرماتے تھے رب راسی ہوے امام راسی ہوتے حضرت کیوں فرمائے امام راضی رحمت اللہ نے آیا تفسیر کبیر والا لکھتا آیا تفسیر لکھتا آیا بڑے عجیب اور اچھوتے انداز کے اندر اس مقام پہ پہنچا تو کلم رکھ دیا مجھے تو جوڑ سمجھ نہیں آیا ربط سمجھ نہیں آیا تعلق سمجھ نہیں آیا اللہ کریم نے پہلے بھی قیامت کا ذکر فرمایا سورت کا نام سورت القیاما فرمایا لا مب بیوم ماں ولا اقسم بالنفس اللواما لواما سب انسان عظاما قیامت کے دن کی جی میں اللہ کو قسم ہے قیامت کا دن گواہ ہے نفس اللواما اگر انسان گناہ کرے نفس بلامت کرے تو نے یہ گناہ نہیں کرنا تھا وہ نفس بھی گواہ ہے سب الانسان والمائی عظاما انسان کا کیا خیال ہے میں اللہ ہڈیوں کو جمع نہیں کروں گا نہیں نہیں سرور جمع کروں گا پہلے بھی قیامت کا ذکر ذکر ہے آخر میں بھی قیامت کا بیان فرمایا یہ سب انسان کا سدا الم یا کو نطف سما کان الا کدن فخال کا فسوا فجال من ہو سو جینی زکر سا الال کا بے قادر اللہ خلاصہ سنیے سرگودے کی حباب جو پروردگار پانی کے گندے قطرے میں سے حسین انسان بنانے پہ قادر ہے وہ اللہ کریم قیامت کے میدان میں مردوں کو زندہ کرنے پہ بھی قادر ہے جن کا ایمان ہے قرآن پر ان کا جواب اونچائے گا اللہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا یا نہیں کرے گا اونچا اونچا کرے گا اللہ قیامت میں کن کو زندہ کرے گا زندوں کو بھائی زندوں کو زندہ کرے گا آپ کہیں گے مولی جی کیا خریدے پہ ہو سا سال کا بے کا دیر نالا یہ جی الموتا اگر قبروں والے پہلے سے زندہ ہوں تو اللہ کیا مت میں زندوں کو زندہ واہ قرآن کہا جا رہا ہے مہربان آپ کیا منوانا چاہتے ہیں یہ میرے سامنے صورت دکان کھولی کیا ہو رہا ہے جی ملے شہ فرماتے ہیں سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہوں برکت کے لیے دکان کھولیے کاروبار چمک اٹھے ہائے ہائے یہ تو عقیدہ بنایا کاروبار سورج یاسین کے ذریعے چمک اٹھے اور یہ نہیں سوچا اگر سورج یاسین والا مسئلہ دل میں آئے گا تو دل بھی چمک اٹھے گا سورت کا نام سورت یاسین میرے سامنے بائیسواں بارہ اللہ کریم فرماتے ہیں موتا سورت یاسین آیت نمبر بارہ بائیسواں بارہ یقیناً میں اللہ کریم او کائنات والو ہم ہی میں اللہ کریم ہی زندہ کروں گا اللہ کس کو زندہ کرے گا فرمایا الموتا ہم ہی زندہ کریں گے زندوں کو میں اللہ کو زندہ کروں گا اب ہم زندہ بیٹھے ہمیں زندہ کرنے کی کوئی ضرورت ہے قبروں والے پہلے سے زندہ پڑے ہوں تو زندوں کو زندہ کرنے کی ضرورت یہ میرے سامنے سورت یاسین کھلی ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ وسلام مرد کرتے قربانی عید والی عید آئی قربانی والی خان صاحب کیا ہے کہا مولی جی توانوں کے پتا ویکو تو صحیح جو جانور ہم ذبح کر رہے ہیں پچاس ہزار روپے میں خریدا ہے کیوں کر رہے ہو مولوی جی تمہیں پتا نہیں ہے قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلات وسلام کی سنت ہے طریقہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا جب صحابہ کرام نے نے پوچھا آمنا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا سنت ابراہیم علیہ السلام و وسلیم قربانی سنت حضرت ابراہیم کی طریقہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل ہے حضرت ابراہیم والا سرگودا کے بھائیو توجہ سے میرا جملہ سن کے دل کی تختیوں لکھنا میرا عقیدہ میری جماعت سننا کا عقیدہ قربانی عمل ہے حضرت ابراہیم والا لیکن قربانی والا عمل قبول اس بندے کا ہوگا جس کا عقیدہ بھی حضرت ابراہیم والا ہو عقیدہ حضرت ابراہیم والا نہیں ہے تو قربانی والے عمل کا فائدہ اور ثواب نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ یہ میرے ساتھ کسی کی کردار خوشی میری جماعت کا مشن نہیں قرآن کے حوالے دکھا رہا ہوں میرے سامنے سورت البکرا تیسرا بارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مرد کرتے ہیں رب کئی فتح موتا سورت البکرا تیسرا بارہ آیت نمبر دو سو ساٹھ میرے سامنے اے میرے پروردگار ان آنکھوں کے ساتھ مجھے دکھا تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا کس کو کیفت موتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ قبروں والے زندہ نہیں ہوتے کیفت فتویل موتا اب آپ خیال سورت تفصیل طلب بات ہے خلاصہ عرض کر دیا اللہ کریم نے سورت القیامہ کے شروع میں بھی بیان فرمایا قیامت کا حال آخر میں بھی قیامت کا حال اللہ اللہ امام رافی رحمت اللہ علیہ نے قلم رکھ دیا مجھے تو تعلق اور جوڑ سمجھ نہیں آیا پہلے بھی قیامت کا بیان آخر میں بھی قیامت کا بیان درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا لا تو ہر کا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو حرکت نہیں دینا جوڑ سمجھ نہیں آیا ربط سمجھ نہیں آیا شیخ المشائق حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا رب راضی ہوئے امام راضی ہوتے بات تو بڑی آسان تھی اللہ کریم نے سمجھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ ساتھ پڑھا کرتے تھے تاکہ قرآن پاک میرے سینے میں محفوظ ہو جائے تاکہ قرآن کی آیات مجھے یاد رہ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی اللہ کریم نے منع کر دیا میرے محبوب ساتھ ساتھ زبان کو حرکت نہ دیا کرے ہیں اور تعلق اور جوڑ بڑا آسان اللہ کریم نے سمجھایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر قیامت کے میدان میں میں اللہ مردوں کی ہڈیوں کو جمع کر سکتا ہوں آپ ساتھ ساتھ یوں تکلیف اٹھا رہے ہیں آپ کے سینے میں میں اللہ قرآن کو بھی جمع کر سکتا ہوں خطاب خطاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خطاب بیٹھے اور خطاب بڑے عجیب عجیب انداز ہیں قرآن کے اندر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے خطاب فرمائے ہیں یہ میرے سامنے سورت القصص بیسواں پارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا اللہ کریم فرماتے ہیں وہ رب کا یخل و کما یشا یخار ماں کا نلخ یار سبحان اللہ و تعالی شور سور سورت کا بیسواں پارا آیت نمبر اڑسٹھ میرے سامنے وال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب میرے حبیب آپ کا داتا آپ کا پالن ہار آپ کا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نفع نقصان کا مالک اللہ یخلو یشا پیدا کرتا ہے جیسے اللہ کی اپنی مرضی آئے اس ہفتے ہم کراچی میں تھے ہمارے محترم بھائی حضرت مولانا کاری اسمت اللہ بندیالی صاحب میرے ساتھ تھے اکٹھے ہم کراچی میں تھے کانفرنسوں میں تو ہمارے ساتھ سٹیج پر ہمارے ایک دوست تشریف فرما رہے ہیں کاری صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تو آپ بھر تصدیق کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ رہے کاری صاحب ساتھ تھے وہ جو ہمارے محترم تھے میزبان ان کے اٹھائیس بچے ہیں اٹھائیس شاک پہ گئے وہ ترا خیال ہے اللہ نہیں دے سکتا ربوں کا یا خلو گاہ اور وہ پریشان ہے کہ یہ کم ہے ہمیں کہہ دیتے دعا کرو اور ہو جائے دو ٹیمیں گھر کے اندر ہیں ابھی پریشان مولانا دعا کرو جی۔ میں نے کراچی میں یہ اسی ہفتے میں ہم تھے تو حضرت کاری سے بھی دے میں نے کہا جی اٹھائیس بجے میں نے کہا مولانا چھوڑے دعا کرو اور دے اللہ بے نیاز تیری بے نیازی ربوک میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہائے ہائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ امی ایشا اپنے حجرے کے اندر ہے ایک عورت آ گئی غربت وجود میں سے ظاہر ہو رہی ہے مسکینی کی حالت ظاہر ہو رہی ہے چھوٹی چھوٹی دو معصوم بچیاں ساتھ ہیں اور آ کے اللہ کے نام کا سوال کرتی ہے صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نام پہ سوال کرنے آئی ہوں میرا گھر والا دنیا سے رخصت ہو گیا بیوہ ہوں چھوٹی چھوٹی معصوم یتیم بچیاں ہیں اللہ کے نام پر کھانے کے لیے دے دو فاقے کی حالت ہے میں بھی فاقے کے ساتھ ہوں بچیاں بھی بھوک کی وجہ سے بڑی پریشان ہیں امی اللہ تعالیٰ نہ بیان کر دیے ہیں میں نے جلدی جلدی اپنے حجرے کو دیکھا کھانے پینے کی چیزیں تلاش کی مجھے بمشکل تین کھجور کے دانے مل گئے میں نے جلدی جلدی اٹھا کر اسی بیوہ عورت کے ہاتھ پہ رکھ دیے تین کھجور کے دانے میرے پاس موجود ہے یہ تو لے لے ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں اس عورت نے ایک کھجور کا دانا ایک چھوٹی بچی کو دے دیا دوسرا کھجور کا دانا دوسری بچی کو دے دیا ان بچیوں نے جلدی جلدی اپنے حصے کا دانا کھا لیا اور بڑی حسرت بھری نگاہوں سے اپنی والدہ کے چہرے کو دیکھنے لگی والدہ نے اپنے حصے والا کھجور کا دانا آدھا آدھا کرنے کے بعد اپنی دونوں بچیوں میں آدھا آدھا تقسیم کر دیا انہوں نے آدھا آدھا دانا کھا کھا لیا والدہ نے اپنی بیٹیوں کا ہاتھ پکڑا واپس چل پڑی امی ایشا حیران ہو گئی کہ والدہ کی اتنی محبت ہوتی اپنی اولاد کے ساتھ اتنا پیار ہوتا ہے والدہ کا اپنی اولاد کے ساتھ امی ایشا حیران بیٹھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے آپ نے فرمایا سیدھی کا کائنات کیا بات ہے حیران حیران معلوم ہو رہی ہے خیر تو ہے حیرانگی کی کیا بات ہے امی ایشا رضی اللہ تعالی نے سارا واقع واقعہ سنایا تین کھجور کے دانے میرے پاس عورت کو دے دیے ایک ایک بچیوں کو دینے کے بعد اپنے حصے کا کھجور کا دانا آدھا آدھا کر کے اپنی دونوں بچیوں کو دے دیا میں حیران بیٹھی ہوں کہ والدہ کی اتنی محبت ہوتی ہے اولاد کے ساتھ سرگودا کے بھائیوں امی ایسا کا حیران ہونا برحق تھا اپنی اولاد ہوتی تو پتا ہوتا اولاد کا پیار کیا چیز ہے بے نیاز تیری بے نیازی دینے پہ آیا چالیس سال کی عمر والی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اللہ کریم نے چار بیٹیاں عطا کر دی بی بی سینا بی بی رکیا بی بی گلسوم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دو بیٹے بھی اللہ کریم نے عطا کر دیے حضرت قاسم حضرت عبداللہ جسے طاہر اور طیب بھی کہتے ہیں بچے دنیا چھوٹی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے چار بیٹیاں باقی رہی پروردگار تیری بے نیازی دینے پہ آیا تو چالیس سال کی عمر والی بیوہ میں سے چار بیٹیاں دے دی دو بیٹے دے دیے نہیں دینے پہ آیا کاری بی ایسا سے نکاح ہوا اللہ نے نہ بچہ دیا نہ بچی دی اب تو اللہ کا نام محبت سے لے لو اولاد کے خسانوں کا مالک کون ہے ربک یخلو یشا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو رہا ہے تیرا پروردگار میرے محبوب پیدا کرتا ہے جیسے اس کی اپنی مرضی آئے ایشا رسی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھانجے کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا عبداللہ اللہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ حسرت کرتی رہی مانگتی رہی اللہ کریم نے جھولی خالی رکھی اور جس کی جھولی اللہ خالی رکھے کوئی بھی نہیں بھر سکتا سرکی کے جملے کی تو اجازت ہوگی کتیاں بچے کون ہے دینا جڑی ہے لا کے کتار نو بچے کون ہے دینا جڑی ہے لا کے قطاراں مرغی نہ پیر دا ڈیوا بالے بچے مل گئے بے شمار میرا خیال ہے آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ مرغی اور مرغا جا رہے ہیں کٹ کٹ کٹ کٹ کٹ کٹ کدھر جا رہے ہو جی حضرت سلطان بہو میں چراغ جلانے جا رہے ہیں ہمیں چوزے چاہیے دیکھا چپ کر گئے ہو دیکھا مرغی بیٹھی ہوئی انڈوں کے اوپر ہاتھ ڈالا ہمارے بچے نے کھینچ کر باہر لایا گرمی کا موسم ہے بے وقوف اوپر بیٹھی ہوئی آنڈوں پر اور اتنی سخت گرمی کی حالت بھوکھی پیاسی بیٹھی ہوئی ہے باہر نکل تھوڑا سا کھا پی لے بھوکھی مرغی کے آگے ہمارے بچے نے دانے ڈالے جلدی جلدی دانے کھانے کے بعد واپس جا کے انڈوں پر بیٹھ گئی ہے اور نے ہال سے مرغی کہہ رہی ہے میں اکیس دن کے لیے اللہ سے معاہدہ کر کے بیٹھی ہوں اللہ جتنے تاکہ پندرہ انڈوں میں سے بیس انڈوں میں سے دس انڈوں میں سے دس کے دس چوزے نہیں نہیں دے گا تیرا دروازہ نہیں چھوڑوں گی مرغی نہ پیر دا ڈیوا بالے بچے مل گئے بے شمار مچھیا نو بچے کون ہی دچے جن جن کرن نا بہارا حوان تو دے رب کولو حیوان تمگ دے رب تو تا در در کرے پکارا اولاد کے خزانوں کا مالک کون ہے پچھلے مہینے گوجرا والا کا ایک خاندان ہے نیو یارک میں سیٹل ہے ایک عورت کو اللہ نے سات کٹھے بیٹے دیے حیران اکٹھے سات بیٹے اخبارات کے اندر تصویریں نہ آپ کا کیا قیدا ہے اللہ نہیں دے سکتا بولیے اللہ ربو کا یخلو کو مایا یختار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے میرے محبوب آپ کا پروردگار پیدا کرتا ہے جیسے اس کی اپنی ہندو کو مسئلہ سمجھ آ گیا میں بلوچستان اور سندھ جایا کرتا ہوں کثرت کے ساتھ وہاں ہندو رہتے ہندو کو مسئلہ سمجھ آ گیا کلمہ پڑھنے والے کو نہیں آیا ہندو نے کہا دادو خلقت بولی قبرا پوجن اوت خلقت کا معنی مخلوق کا معنی بے وقوف اور اوت کا معنی بھی بے وقوف دادو خلقت باولی مخلوق بے وقوف بن چکی ہے دادو خلقت بولی تے قبراں پوجن اوت وہ تو مارے موت کے یہ ان سے مانگے پوت ہندو کو سمجھ آ گئی کلمہ پڑھنے والے کو نہیں سمجھ آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا وایا خطاب پیدا کرنے والا اپنی مرضی سے بھی اللہ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اختیارات رکھنے والا بھی اللہ چننے اور پسند کرنے والا بھی اللہ اور لوگ جن کو اختیارات کا مالک سمجھ کر بلا رہے ہیں فرمایا ماں کان لہم الخیارا ما ماں کان لہم الخیارا ما ماں کان لہم الخیارا ان کے قبضے میں سرا برابر بھی اختیار نہیں ہے اللہ کا نام محبت سے لیجیے تمام اختیارات کا مالک اکیلا کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا القاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آداب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نمونے عرض کر دیے بس یہی کوئی شکت تھی اللہ میرے الفاظ قبول کرے وہ اللہ واذكر أطاعا إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن قلبه ألا, ومن قلبه ألا تعبدوا إلا الله